یعنی ذکر کئی مرسل طریقے سے وہ مرسد کرے مطالبات موجود ہیں صح ان نہ مرسرا آسا من حدیث میں ہے ان به ذکر کہ هو چہا آنے بھی متفق علیہ یہ متفقی کے خلاف نشے چھگا ود رہ دین عورت کو قدمے رہجو ہو اجمارے حران میں وقت